ہمارا اس ملک کی سیاست مروجہ سیاست جس پہ جمہوریت کا کالا داغ چپکا ہوا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں اس ملک کا استحکام چاہتے ہیں اس ملک کی معیشت کو مضبوط ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کو کشمیر لے کے مکمل دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک کے تمام ارد گرد کے دشمنوں کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں ہمارا مشن اسلام کا مشن ہے دین کا مشن ہے ہم کسی سے کرایہ لے کے جہاد نہیں کر رہے ہم کسی کے اشارے پہ جہاد نہیں کر رہے جہاد رب کا حکم ہے جہاد محمد عربی کا طریقہ ہے اس لیے آپ اپنا کام کرو مجاہدین کے راستے میں نہ آنا روڑے نہ اٹکانا غیروں کے اشارے پہ آ کے جہاد کو بند کرنے کی باتیں نہ کرنا اس لیے کہ ہمارا اعلان ہے اور ہم خون کے ساتھ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے کہ نماز پر پابندی برداشت نہیں کریں گے مسجد پہ پابندی برداشت نہیں کریں گے اور جہاد پہ پابندی برداشت نہیں کریں گے